اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب کو کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج نحمد علی الشیطان کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسد احترام آ گیا نتک کے بو سے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا لائے تشریف جو سربر انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا وہ دانا سب الختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی توحا صاحب صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات مالیہ مہمان خصوصی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین آج کا یہ عظیم الشان اس بادشاہی مسجد میں تاریخی ختم نبوت کانفرنس میں اجتماع جو کہ حضرت مولانا پیر طریقت مولانا خان محمد صاحب دامت برکات مالیہ کی زیر قیادت اور در حقیقت ان کی زیر سرپرستی منعقد ہو رہا ہے میں عالمی تحفظ ختم نبوت کو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ورلڈ سیکٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے اپنی قیادت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب اس طرح مولانا محمد مکی حجازی صاحب اور تمام اکابرین کی طرف سے اور امت کی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ان اکابرین کی قیادت میں عالمی سطح پر باطل قوتوں کا مکمل تعاقب کریں گے انشاءاللہ میرے دوستو برادران اسلام میرے پاس وقت صرف پانچ منٹ ہے میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سات ستمبر انیس سو چورہتر کو جب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا تو اس کا صحت مفتی اعظم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے سر آتا ہے اور آج کہتے جمعیت مولانا فضران بیٹھے ہیں میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ جس قانون کو ہمارے اکابر مفتی اعظم صاحب کی قیادت میں وہاں پارلیمنٹ میں قانون بنا کر گئے ہیں کوئی بھی امریکہ لال کوئی بھی شخص کوئی بھی حکومت چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے کوئی مسلم لیگ آ جائے اس کی حکومت ہو کوئی حکومت بھی اس قانون کو نہ تو امینڈمنٹ کر سکتی ہے نہ ترمیم میں لا سکتی ہے کیونکہ ہماری قیادت آج بھی اسمبلی کے اندر موجود ہے میرے دوستو لاہور کہ یہ سرزمین جس پر انیس سو ترپن میں دس ہزار آدمیوں سے زیادہ یہاں پر ختم نبوت کے جذبے کے ساتھ خون پہایا گیا تھا میں یہاں پر مختصر کرتے ہوئے یہ بات اعلان میں لانا چاہتا ہوں کہ جب گزشتہ حکومت نے سن انیس سو دو دو ہزار چار میں ووٹر لسٹ کے اندر قادیانیوں کو یعنی مذہب کا خانہ ختم کرنے کے لیے کہا تو مولانا فضل رحمان صاحب نے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کی صدارت کر کے یہ بات ثابت کرا دی تھی کہ کوئی بھی شخص اس قانون کا نہیں لا سکتا اس لیے ہم مایوس نہیں ہیں آرمی سطح پر ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کسی عدالت میں قادیانی چلے جائیں وہ اپنے آپ کو کسی یہودی اور عیسائی عدالت میں بھی مسلمان ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اکابر سید امیر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مولانا احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اس کے بعد ہماری قیادت زیر سرپرستی مولانا خان محمد صاحب پیرت دامت برکات و مالیہ جن کے فرزند ارجمن یہاں تشریف فرما ہیں ہم اپنے اللہ ہم اپنے ان بزرگوں کی قیادت میں اپنی اس جمعیت کی قیادت میں انشاءاللہ انشاءاللہ ختم نا ختم نبوت کے اس محاذ پر اتحاد کے جھنڈے کے نیچے ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اسلام زندہ باد اور اسلام اسلام تاج تخت ختم نبوت زندہ باد باد قادیانیت زندہ